لله الذي أرسل نبيه إلى الخلق كافة سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على حبيبه الحمد لله اصطدق الله الله مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي النبي الكريم إن وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا اسپندوس السلام السلام علیکم یار السلام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ آجز دی آجزانہ دعا ہے قادر مطلق جل شانہ دی بارگاہ اندر حق دے چلنے مرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین حد مبارک جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرکت دعوت برادر محمد وسیم صاحب وشیم دیتی اللہ تعالی اج دی تاریخ قریب سی حدیث مبارک نو تین مقامات دے ذکر فرمایا ہے ناچیر نے کتاب الفتن دے پیش کرنی سبحان اللہ باب نمبر گیارہ اور حدیث نمبر فتح الباری کے مطابق سات ہزار چوراسی سبحان اللہ صحابی رسول حضرت سیدنا حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناچیز پہلا حدیث کا متن پڑھتا ہے اس تو بعد اس کا ترجمہ اور وقت سر وزاد یہ سارے وقت کی ضرورت ہے تا پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ اس اندر آپ علیہ السلاط و تسلیم نے یہو جہ منتشر جہان مسلمانوں زندگی گزارن کا طریقہ دسے سبحان اللہ سبحان اللہ کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخله قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْتَ عَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ سبحان اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خیر دے متعلق پوچھتے سن میں شر دے متعلق پوچھتا سن سبحان اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام دوسرے زیادہ خیر دے متعلق پوچھتے سن میں زیادہ شر دے متعلق پوچھتا سن مخافا ہو کہ شر چ پہ جا پچھاڑا گا نہیں کسی فس جا گا فکل تو میر کی تھی فی الا و شر اصل زمانہ جاہلیت سا اور سراسر شرچ سن اللہ تعالی اسلام دی ہدایت والی خیر لیا تو کیا اس خیر تو بعد شر ہونا ہے اسلام جو آ گیا ہے اسلام دی ہدایت مل گئی کیا اس تو بعد شر ہونا ہے حضور نے فرمایا ہاں ہونا ہے پل تو حل بعد ادال کا شرمن خیر یا رسول اللہ کیا اس شر تو بعد پھر خیر ہونی فرمایا ہاں ہونی وفی ہے دخن اس ملاوٹ ہوئے گی اس خیر ملاوٹ ہوئے گی خالص خیر نہیں ہونی نال شر بھی مل جانا کل تو ہو میں رسول اللہ وہ ملاوٹ جی ہونی کی ہونی ہے کی مراد ہے جناب دی ملاوٹ تو فرمایا قوم یادون بغیر حد جی ایسے لوگ کچھ ہون گے جڑے میرے طریقے تے نہیں چلن گے تعارف من ہمت ان کے کئی کام چنگے کرن گے کئی پیڑے کرن گے قل تو فحل بعد ذالک الخير من شر یا رسول اللہ پھر اس خیر تو بعد شر ہونا ہے فرمایا ہاں دعاتن على ابواب جہنم جہنم جہنم کے دروازے دعوت دن والے ہون گے جہنم کے دروازے دے کھلو کے سدن گے جڑا انہاں دی منے گا ان سٹ دیں گے اور تو یا رسول اللہ سے فہم لنا یا رسول اللہ بیان فرماؤ کیڑے کہڑے نے فرما ہو من جل دلہ مون ابسے نہ تنا ساری قوم ہو گیا تو فرما مور نہیں درکنی یا یار اللہ مینو جناب کی حکم فرما اگر وہ وقت مینو آ جائے پھر فرمایا جماعت مسلمین نو لازم پکڑنا اور انہوں دے امام نو لازم پکڑنا میں کی یار سولہ اگر جماعت بھی نہ ہو امام بھی نہ ہو یعنی خلیفہ ہی نہ ہونا دا تو پھر کی کرا حضور نے فرما فائدہ ضلع فرا خا سارے ٹولیاں تو وکرا ہو جائیں ولا ون اصل شاہجہارا باہیں تین درخت کا مڈ کھانا نا اس حالت مرنا پو بس وہ اپنا وہ گزارا کر اوکھی سوکھی زندگی گزار کے تے انہوں نے پیچھے لگ کے تے اتباہ کر کے آسانیاں چکر چ نہ پوی وہ جنم لے جان گے اس حدیث مبارک دوتے محدثین نے کلام فرمائی خلفاء راشدین دا دور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفیا دا دور خیر دا دور سی سراسر خیر دا دور سی شر دا کوئی تلک نہیں حضور دا دور سراسر خیر ہے حضور دے دا دور سراسر خیر سی پھر خیر تو بعد شر آیا حضور نے فرمایا پہلا خیر پھر شر پھر خیر پھر شر حضور دا دور سراسر خیر صحابہ خلفاء دا دور سراسر خیر پھر حضرت معاویہ سرکار دا دور آیا اس دے اندر شر دی ملاوٹ دور خیر سی شر دی ملاوٹ ہو گئی کیویں کہ کچھ ایسے ابن زیاد ورگے ماں تحت عملے ایسے لوگ ہے سن کہ جڑے حضور کے طریقے سے چلنے والے نہیں سن یہ دور گزریا حضور نے فرمایا پھر جہنم کے بوہیا تے سدن والے یعنی ایسے حکام ہون گے جنہ دی اطاعت جہنم لے جائے گی جنہ دی فرما برداری جہنم لے جائے گی مگر حضور نے فرمایا لا طاقت المخلوق فی باسیت الخالق کا اصول کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں ماننی جڑے جائز انہوں نے منگ گیا نجائز نہیں منگ گے وہ بچ جان گے ایسے حکمران جماعت نو لازم پکڑن دا آیا آپ سلادوں و تسلیم نے ان چسلمان دسیا کہ تسان ان ظالم حکمرانہ دے بھی لڑیا نے نہیں جس طرح کے پچھے سلاتی اسلام گزرتے رہے ہر طرح آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے نجائز منیا ج نہیں کتاب تو ہاتھ کھچیا جی نہیں پھر حضور نے جڑا اگلا دور دسیا کہ جس وقت ایسا دور آ جائے کہ کوئی جماعت مسلمانوں کی نہ رہے یعنی مسلمان سیاسی طور پہ منتشر ہو جائیں تو ایسے وقت دے اندر حضور نے فرمایا سارے فرقیاں تو سارے ٹولیاں تو وکھریاں ہو جانا کہ اپنا اوکھا سوکھا وقت گزارنا وہ تے چنگا ہونا ہے سنگیوں مسلمان کی خلافت کا دور جب تک رہا ہے پاوے وہ برے سن پاوے چنگے سن مسلمان سن اچھائی برائیاں لڑیا سن لیکن اس اجتماعیت برکت سی تا حضور نے فرمایا جب تک کو جماعت مسلمانوں دی رہے اس قابو قابو کرے جدا نہ ہویا جے بری منیا جے نہیں نجائز جتا نہیں جے لیکن وقت نہیں خلافت اسلامیہ جنہ کمزور رہی دینی لحاظ سیاسی لحاظ ہے سی کہ مسلمانوں کی قوت ہے سی ایک وڈیرا ہے سی ایک امام ہے سی ایک پیشوا ہے سی جس وقت مسلمان اندر یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کوئی سیاسی اتفاق نہیں کوئی امام نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی خلافت کا نظام نہیں رہا ایسے حالات کے اندر حضور نے فرمایا فاطا سگج سر اللہ سب فرقیاں تو وقت ہو جانا نہیں تو فسادات دنیا آخرت کے عذاب فسا دیں گے اس حدیث مبارک کی روشنی کے اندر من تو ایویں لگتا ہے کلندر اقبال نے یہ شرح کی انہوں نے بانگے درا اندر قطع لکھے بانگے کے اندر ایک قطع لکھا انہوں جس کا مطلب یہ ہے مطلب بیان کر کے پھر سنا میں کہ ایک عاشق پریشان حال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علی شان کے رو رو کے عرض کر رہا سی کہ یا رسول اللہ مصر و ہندوستان دے مسلمان یہ تے اپنی جڑ بٹی جاندے نے یہ تے ملت اسلامیہ نو تھڈو ختم کیتی جاندے نے یہ ظاہران حریم مغرب مغرب دے حرم دی زیارتہ کرن آڑے یہ ساڑھے ہزار رہبر بنن یا رسول اللہ لیکن انہوں نے ساڑھا کی تا لگے جناب تو نہ آشنا گئے سبحان اللہ یا رسول اللہ ساڑھے واسطے غضب نے خدا دا کہ اپنے آپ ویکن والے رابر نے دین تے قوم نو نہیں ویکتے تیری قوم نو یا رسول اللہ خدا خدا سونا بچا یہاں کی رابری تو یہ تیرے مسلمانوں بگاڑ کے تے اپنی عزت بنا مسلمانوں بگاڑ کے اپنی عزت بنا دی عزت ختم کر کے قوم کی ملت کی عزت نہیں ویکتے اپنی عزت چکر نہیں یہ قطع خدا بہتر جانے پھر واقع حقیقت ایوی سی کہ جا کے کوئی عاشق دربار رسالت رویا پھر انہیں اقبال نو آن کے ہے اور اقبال نے شیر لکھے نے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کلندر خود روحانی طور اور حضور دی ہوا بارگا کر کے اشار کی نے کلے کشوری دا خواب باہ نبی پہ رو رو کے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 انہیں فرمایا ہے یہ ظاہران ہری میں مغرب ہزار ابر بنے ہمارے سبحان اللہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ رہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یار زندہ باد سبحان اللہ اس تو بعد باز ختم نبوت دے متعلق ایک معروف سے پیش کرتا ہے سر وہ دیا کہ دوستو ختم نبوت مسئلہ نہیں ختم نبوت ہی مسئلہ نہیں خاتم اسلام مسئلہ ہے سبحان اللہ میں ختم ایک اور معنی میں لے رہا ہوں مشہور معنی میں نہیں ہے یہ ہمارا معنی ہے سبحان اللہ ہاں یہ تنظم کہہ رہا ہوں ختم نبوت دے اصلی معنی سہ سارے موضوعات بیان کر چکے ہیں خصوصاً تین موضوعات سبحان اللہ مسئلہ ختم نبوت عالمانہ رنگ میں مسئلہ ختم نبوت عارفانہ رنگ میں اور تاجدار ختم نبوت اگلے دن شادی ہے تین موضوعات اگر کوئی سننا چاہے تو سکتا وضاحت میں ایک ختم نبوت ایک عجیب مانے لے رہا مقصود ہے کی ختم نبوت کا یہ مانا ہے جڑا اج کل ہوا کھڑا ہے مانا ہے نہیں ہوا یہ ہوئی کھڑا ہے وہ کی تھڈو نبوت ہی ختم ختم نبوت کا مانا نبوت ہی ختم ایسی عجیب گل ہے تسا سارے حیران پریشان ہو گئے بجے ارے کی کہی جانا میں اسے بھی وضاحت کر کے دی اجازت چاہنا توجہ نال سمجھا جی میری گل گل ایڈی میں کر رہا ہاں ختم نبوت نو ختم اسلام میں کہہ جا رہا کہ اتنے تو اسلام ختم ہو گیا دنیا چ اسلام ختم ہو گیا گل سمجھا جی ختم نبوت نبوت اسلام کا ایک جز ہے سبحان اللہ کل اسلام نہیں ہے یہ اسلام کا ایک جز ہے سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ میرا توجہ فرماؤ سبحان اللہ ختم نبوت دا اس وقت یہ مانا بنیا کھڑا ہے کہ نبوت ہی ختم یعنی دوسرے لفظوں میں حضور کی شریعت ہی ختم نبوت بمانا شریعت ہوتا ہے توجہ درا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت موضوع نبوت دے دو معنی دسے سن ایک معنی صفت نبوی ایک معنی شریعت نبوی سبحان اللہ دسے سن دو معنی یاد ہونے نے جنہوں سنے سبحان اللہ میری طبیعت صحیح نہیں تو میں تمہوں مفصل سنا ایک گل سمجھا جی کہ نبوت دو معنی ہے ایک صفت ایک شریعت لیکن اس وقت اصا کی اشر کی کھڑے ہاں اصا نبوت اونجی ختم کی کھڑے ہیں یعنی شریعت ہی مکائی کھڑے ہیں اس دو صرف ایک دلیل دے کے تو اجازت چاہوں گا تو پھر آپ پاس بہ بہ کے کلے تو توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ رجوع فریاد کریں گے ہو سکتا کہ کریم کسی ویلے سارے کرم کرے اصا اونج ہے اسی طرح ہی ہیں جی بالا چک کے لے جانے سرکار تو بچارے نشا دیں نے تو انہوں ہوش نہیں رہی اسی ہے اسی طرح ہی ساری ہوش ٹکانے کوئی نہیں ہاں جی اگر ساری ہوش ٹکانے ہوئے نا تے اصا یہو جہ فتنے چ پیے نا اور جی میں سونے نبی فرمایا نا فاتا ضلع فرا کا کلا وکرے ہو جائے بس دین اسلام مذہب علیہ سنت و جماعت ہوں توجہ فرمانا لگا ایسا نبوت شریعت اسلام ختم کی کھڑے ہیں کیوں صرف ایک گل اسمبلی کوئی قانون بنتا ہے نا جی کوئی قانون بنتا ہے تو ایک ہے ہوں قانون ہوتا ہے آئین کا مجموعہ ہے میرے ہاتھ آ قانون کا مجموعہ ہے میں صرف تعارف کرانا چاہنا حقیقت دسنا چاہنا میں نہیں آخر اٹھ کے بغاوت کرو یہ منو نہ فلانو ہر کسی کی مرضی جی منے منے میں تعارف کرانا چاہنا اے قانون کا مجموعہ ہے یہ ہے اسی آئن لکھا ہے کہ دو ادارے نے ایک اسمبلی ایک سینٹ دو تہائی اکثریت اسمبلی دی اور دو تہائی اکثریت سینٹ دی یہ جدو جمع ہوئے کسی وہ آئی بن جائے اور قانون وہ ہے سادہ اکثریت نصف اب تو وقت تھوڑا جا ہو جائے سارے رل جان دو تہائی ہو جائے وہ عام ہے نا قانون ہے جس طرح لیکن آئین بنانے کے لیے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سارے جمہوری ملکوں کا یہ قانون ہے دستور ہے یا فرق ہے میں تو جو سامنے وہ مطابق گل کر رہا تو دو تہائی اکثریت دوستو گل سمجھا رہے دو تہائی اکثریت اسمبلی میں اور سینٹ نے اگر ہو جاوے تو آئین بنتا ہے کی بنتا ہے آئین آئین پھر اگر اس نو بدلنا ہوگی کل نو یا بعض نو پھر اسی طرح ہی دو تہائی اکثریت بنانی بنا پھر بدل جی بنتا بھی اسی طرح ہے بدلتا بھی اسی اسی طرح طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں سبحان اللہ یہ گل سمجھ آ گئی جی جی سبحان اللہ تین سو اٹتالی ممبر ہوں نے اسمبلی کے ایک سو چار ہوں نے سینٹ کے دو تہائی اکثریت آپ ہی کر لیا جی ادھر کنی ادھر کنی آئین بن جائے آئین بن کا دو تہائی اکثریت بات سمجھے کہ نہیں سبحان اللہ اور تہتر کے آئین کو ہم دین کہتے ہیں تہتر کے آئین کو ہم کیا کہتے ہیں دین دین کہتے ہیں ہمارے علماء غیر علماء سب مطالبہ کرتے ہیں کہ خبردار تہتر کا آئین ہمارا اسلام ہے اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اس کو بحال رکھو تہتر کا آئین یہ ہمارا دین شمار ہوتا ہے تہتر کا آئین ہمارا دین شمار ہوتا ہے کیسی عجیب بات ہے تہتر کا آئین ہمارا دین شمار ہوتا ہے سبحان اللہ آئین کب بنا تہتر میں سبحان اللہ آئین کب بنا ہے تہتر میں تہتر میں اور وہ مسلمانوں کا کیا شمار ہوتا ہے دین دین بس صرف دو باتوں پر غور کرو دین تمہارا چودہ سو سال پہلے کا ہے یا تہتر کا ہے کیا ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ اگر کوئی کافر لوگ ہم سے پوچھیں یار تمہارا دین کم کا ہے تو ہم کہتے ہیں تہتر کا ہے کیوں دوست آپ کا دین کب کا ہے چودہ سو سال پہلے کا وہ دین بن چکا ہے یا ہر دور میں اکثریت دو تہائی اکثریت سے بنایا جاتا ہے بن چکا تو بنایا کیا گیا بات نہیں سمجھے اور پھر جس کو بنایا جا سکتا ہے کسی اکثریت یا اقلیت کے ذریعے جس کو بنایا جا سکتا ہے اس کو مٹایا بھی جا سکتا ہے سبحان اللہ اسی شرط کے ساتھ کیا کہ اگر اکثریت دو تہائی اس نے بنا دیا تو اگر بال فرد یہی دو تہائی اکثریت کل اس کو بدلنے پہ آ جائے تو پھر بدل جائے گا نا اور بدلتا ہے بدلتا ہے تو مول بھی رولا پاتے ہیں سبحان اللہ اگر نہیں بدلتا تو رولا کھانا سڑک بلاک بندے کا مرتے نے گل سمجھ لگی رولا ہوں میں پوچھنا یہ دعوت چنگی نہیں جڑی حضور نے فیرا کا کھلا اچھا یہ بتاؤ اسلام مرتدہ نو اور کافرا نو تبلیغ دی اجازت دینا تبلیغ دی اجازت دینا کہ شابش تو سب مسلمانوں کو کافر کرو اجازت دینا اسلام بول دے نہیں جی یہ اجازت کتنے دے رہی اسلام نے اسلام تے یہ بھی اجازت نہیں دینا کہ سنیا دے مذہب تو ہٹ کے سنیا دے مذہب تو حق دے مذہب تو ہٹ کے تو کوئی گمراہ گل کرے جی میں سبیغ بن عصد دے نام حضرت فاروق اعظم اشر کیتا سی کالا یہ تکلم فل متشابہات میں وہ بولتا تھا متشابہات میں بولنا منع ہے حضرت عمر نو خبر پہنچی ہے آپ نے چھڑی پہلو بنا کے رکھ لی ہوں سدو پیش ہوا سر چ مار مار کے خون کٹ دتا انہیں آخیا حضور جڑا کیڑا ہے سی نکل گیا یہ کیڑے سہ دماغ ہوں نے کاش کے حضرت فاروق اعظم جیسے بادشاہ کیڑے کٹنے سبحان اللہ کسی کی ہے کسی کی ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار کسی کی للکار نہیں یہ میری اپنی سہاد اللہ توجہ ہے سہاد اللہ بزرگوں نے پڑھیا سبق سیدھا سادہ سبق اسلام ساڈا ٹیڑا ہے کوئی نہیں یہ وڑ فیڑ کوئی نہیں ہاں سونے نبی سرکار نے فرمایا مل اتا ہے تو بشریعتن سمحتن سہلتن بھائی واہ نقیہ او میں سوکھی شریعت لے آندی ہے آسان شریعت لے آندی ہے روشن شریعت لے آندی ہے جنوں کسے پاسوں روشنی دی لوڑ کوئی نہیں سبحان اللہ اس شریعت نو کسی پاس روشنی کی مشرقی تو حضرت بات نو سمجھنا آزادی کا ہے والے ایسے ہے کوئی نہیں وہ سارے مذہب چ کوئی آلے سنت و جماعت مذہب چ کوئی اصلا چکن والے لڑائی تنظیم بنا فتنے فساد پاؤن والے جہاد فلان یہ وہ سب ڈرامے شیتانیاں نے انہوں نے آلے سنت و جماعت کوئی تلک نہیں آلے سنت و جماعت یہاں لڑائیاں فساد کے حق چ کوئی نہیں اہل سنت و جماعت کا پیغام یہ ہے جڑا حدیث شریف کے بچوں بھی اشارہ کر گیا وا سنا گیا وا کہ برائی غلط گل منو نہ حق نو چڈو نہ لڑائی فساد سے اترو نہ اس وقت قدم اٹھاؤ جس وقت کہ تنو غالب گمان اور اعتماد ہے کہ اللہ تعالی اسلام دی فتح دے گا بس ورنہ سمجھ نہیں لگی گل دی ورنہ ہوئے گا لفاتا دل الفرا کا کل تو سنگیو میں پھر اس گل دہرانا خبردار خارجی لوگ خارجی لوکاں دے فیتنیا دی وجہ اہل سنت نو بدنام یا اہل سنت نو کسے ظلم دا نشانہ نہ بنایا جائے ہم ہاں، پیر مہر علی شاہ کے وارث ہیں ہم حضرت بریلوی کے وارث ہیں ہم شیر ربانی کے وارث ہیں ہمارے سلف صالحین میں سے کسی نے ایسے فتنے میں کبھی شرکت نہیں کی تاکہ مسجد شہید گنج کا جب مسئلہ اٹھا سی تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی انہوں بعض حضرات نے خط لکھیا اور حضور بابو جی سرکار دی شرکت دی دعوت دیتی تو آپ نے صاف واضح لفظ جواب دیتا کہ ایسی چیزاں دا آپ نے فرمایا بابو جی نو فرمایا بابو جی فتنیا دا دور ہے ایمان کوئی لے جائے گا سبحان اللہ آپ نے ایسے مسئلے دے اندر بھی شرکت جیڑی ہے اس فتنے دے اندر شریک ہونا قرار دیتا ہے اور آپ نے اس نو اپنے مذہب حق دے خلاف سمجھ اور باقی اسی طرح سی کہ ایک مسجد نو آزاد کیا وہ جاندے سن اصل ہے دین نو آزاد کرانا ملک نو آزاد کرانا جی انہوں نے ہاتھ چر کلی مسجد کی گل کریے ہر شہر انہوں نے ہاتھ چ آپ جانتے سن اس ایقیقت سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ تو عزیزم اس مسئلے نو سمجھو تو میں اجازت چاہنا کی اور سونے کسی بھی نبی دی شریعت کسی نبی تو سوا کدی نہیں بدلی کسی بھی نبی دی شریعت دنیا کائنات کوئی مسلمان ایسا نہیں اور نہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جڑا یہ نظریہ رکھے کہ نبی دی شریعت نو غیر نبی بدل سکتا ہے وہ کوئی مسلمان شمار نہیں ہوتا کیوں ہوں سچی دسیا جی ماں دسیا ہر مسلم یہ جی ضروریات دین میں سے ہے ایسے مسائل پر قرآن و حدیث سے دلیل دینے کی حاجت ہی نہیں ہے یہ بدیہیات میں سے ہے تمام مسلمان باب آدم تو لے کے اس گل کے متفق لگے آئے کہ اگر نبی دی شریعت بدلتا ہے تو نبی بدلتا اور نبی بھی آپ نہیں بدلتا اللہ دے نال بدل نہیں رسول فقد آ اللہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے سبحان اللہ اللہ کی بات مانو اس کے رسول کی مانو باقی سب کی مشروط ہے سبحان اللہ غیر مشروط اللہ کے رسول کی اطاعت ہے سبحان اللہ لیکن پھر یہ دیکھو کہ اگر اصا یہ نظریہ رکھنے کہ کچھ اکثریت یا کسی علاقے کے لوگوں کسی بھی علاقے دیکھو دنیا مسلمان کروڑوں کے حساب سے نے پوری دنیا نے ایتھے ایتھے اصا اکثریت نال ایک اپنا دین بنا لے اتے اکثریت نال ہور ہونا لینا اے اکثریت نال ہور ہونا لے یہ مطلب ہے سارا تو دین ہے جا کوئی حقیقت نہ ہوئی وہ تو محض اکثریت دے نال چلن والا والا پھرن ہویا اگر اکثریت دے نال دین اسمبلی بن سکتا ہے اکثریت نال دین ایتھے کیوں نہیں بن سکتا گرا ایتھے ونڈو ہن تین دہائی تے کرو دو تہائی وکری کرو اٹھ کے اپنا دین بناؤ جو مرضی ہو جائے مرضی بن جائے کیا شراب نو جسل مرضی حلال کر لو کیا زنا نو جسل مرضی حلال کر لو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت شریعت نو جسلے مرضی بدل لو وہ مرتدہ نو اسلام تبلیغ دی اجازت نہیں دا اور سڈے آئی نے شامل کہ ہر بندہ ہر شخص ہر فرقے کا وہ اپنے مذہب دی اپنی ثقافت دی ترویج اور اشاعت آزاد آئی نے جب آئی نے تو مرزائی اسی آئین کے تحت تبلیغ کرتے ہیں ان کو حق حاصل ان کو حق حاصل ہے اور اگر کوئی قانون اس کے خلاف دکھائے تو خبردار بھائی قانون کو تو پھر چیلنج کیا جائے گا کیونکہ قانون اگر آئین کے خلاف ہو تو کفر بن جاتا ہے قانون اگر آئین کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں تو مزاحیوں کو تبلیغ کی اجازت ہے کیوں اجازت ہے آئین میں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے دین کے علاوہ کسی اور کو تبلیغ کی اجازت اسلام نہیں دیتا نہیں دیتا تبلیغ کی اجازت پھر دوسرے کو کا مقصد یہ ہوئی ہے کہ کافر کرو جی مرضی کر دیں ٹھیک ہے تو کہڑا مسلمان آکھے گا ایمان نال دسو یہ وجہ ہے بھی کسی پاس اٹھ چکیا کسی نے کسی کرزاب نے نبوت دا سر چکیا ہے دعوی کیتا ہے مسلمان نے سر وڈ کے وہ سٹیا اور ایسے بتایا بہت اچھا سنت و جماعت نے سر وڈیا ہے اور اسلام کا فرض بنایا کہ اسلام اپنے تو سوا توجہ فرمانا ایک, ہے مجبوری دا حال کہ اسلام دا زور ہی کوئی نہیں ایک اسلام دی طاقت بھی ہے اسلام دا زور بھی ہے دعوی بھی ہے سارا کچھ ہے پھر اسلام چھٹی دے نہیں ہو سکتا سبحان اللہ پھر اور اس گل کو توجہ فرمانا مرزائیاں بس مکن لگی گل کی کہ دے گولیاں دے نشان نشانے ہتھاں دے گولیاں دے نشانے مسلمان بنتے رہے ہیں نا ہاتھ کی گولی کا نشانہ کدی مرزائی نہیں بنیا یہ کوئی وجہ پہ غور فرمایا جائے جی؟ سمجھ نہیں آئی اج تک ہزار مسلمان مرے ہوں پھر مرے یار ادنا ایک سوال دسو کی وجہ کی اج تک مرزائی کسی گولی کا نشانہ کیوں نہیں بنے مسلمان کیوں بن بنتے یہ سوال ایک اٹھا ہے ہے تو دسوا کی یار آخر ایسے بندے بیٹھے جی ماشاء اللہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے جی آخر کوئی نہ کوئی گل تہن چنی کہ گولیاں کا نشانہ مسلمان تو بن جائے تو مرجائی کیوں نہیں بنتے حالانکہ وہ اقلیت نے تو مسلمان اکثریت نے اکثریت بن جاندے نے تے اقلیت کدی نہیں بن رہی یہ چکر ہے <laughs> کیوں بھراؤ کو جواب ہے جی اگلے دن کاموں کی بول رہا سا تو اتنے مولانا صاحب بھی کسر ہونا انہیں آخر جی واسطے ڈیڈ کا مسئلہ ہے خیر انہوں نے جواب سن کے میں کہ چلو یہ بھی کہہ سکتے لیکن میں جی ایک بندے ہور نے کسی نے جواب دیتا ہے اگر وہ آخو تو میں پیش کرا میرے کرجائی نہیں مارتے مسلمان مارتے نے جی مرجائیاں ماریا تو انہوں دے سر دے وار بیٹھے نے پچھو جورا پانے سارے وہ اڈا دیں گے تو کت نہیں رہ جی اصا مسلمانوں نے ماری تو یہاں تک گوارے سے بولیں گے کا خطرہ یہاں جن مار دیا گے آپ چپ کر جان گے گل نہ یہاں کے اتو کسی نے بولنا ہے نہ یہاں یہ کسی بولنا چپ بھی کر لیں گے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ یہ کوئی گل گل گل گل کہ نہیں سچی دسیا اگر غلط ہے ہے ہے تو واپس واپس واپس کر دو سودا ہی ہو ہو سکتا بھی سکتی کی خیال بے شک آپ کو اپ لار ہاں، تو پھر آپ اکثریت نہیں اقلیت نو ماردیا ڈر لگتا ہوں کا تو آزاد ہاں وہ آپ ہی فیصلہ کر دین تو سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی قربان جاوا اقبال تیری بصیرت صحیح مفکر سی صحیح اسلام دا درد رکھتا سی صحیح ملت اسلامیہ دا نبل شناس سی اور بلکہ دنیا دنیا دا نبل شناس بندہ سی صحیح حکیم سی کہ وہ پہلو پہ آخر ہے ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ڈوگے سبحان اللہ حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش کا دائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آبا قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر گئے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد ہے مملکتیں اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوستو ناچیر دی آخری دعوت اسی آزادی منانے سلنسر موٹر سائیکل کا کٹ گئے تاکہ نہ محلہ سمے نہ کوئی بزرگ سمے جی مولوی کا سپیکر پریشان کر رہا ہے لیکن سلن سردی جی۔ ایسے کام کو سکون دینی ہے جی ایت کی تسا اگر آزادی دا حق نہ ادا کیتا تو مجرم ہوو گے ایت کی تسی گڈیاں دے بھی سلنسر کٹ گئے ریلوں نے بھی کٹ دے نہیں سمجھ لگی حق بن آزاد قوم دن ب دن ترقی کرتی لہذا پہلے عمل سے دس قدم آگے ہونا چاہیے ٹھیک ہے خدا دے بندے ہو میں حیران ہوں اسلام دنیا چ ختم ہوا پیا نبوت مسئلے کسی بیت المقدس چک لینا کسی کچھ کسی کچھ سارے سارے مسئلے حل ہو گئے دنیا کے سلے بیت المقدس رہ گئے دسو ایسا کی بن گیا سانو بن کی گیا وہ نہ اسلام ہو اقبال کرنا نہ اترے مرو اسلام قید مسلمان آزاد اسلام پابند ہمارا کوئی مسئلہ بیت المقدس نہیں ہمارا مسئلہ صرف اسلام ہے سبحان اللہ صرف نظام میں مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اگر نظام میں مصطفیٰ ہو تو پھر بیت المقدس بھی ہمارا ہے دنیا میں اگر یہ نہیں ہے تو کچھ ہمارا جب تک سورج جب تک سورج گا جو ہے سونا چلو ہماری کوششوں سے کفر کو تحفظ مل جاتا ہے یہ تھوڑی بات ہے ہماری کوششوں سے کفر کو تحفظ مل جاتا ہے یہ تھوڑی بات ہے یار کتنا عظیم کارنامہ ہے ہماری کوششوں سے مرزائیت کو تحفظ مل گیا یہ تھوڑی بات ہے ہماری کوششوں سے مرزائیت کو تحفظ مل گیا یہ تھوڑی بات ہے اقلیت قرار دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے تحفظ دینا تاکہ حقوق برابر ہو جائے شہری حقوق برابر ہو جائے اسی وجہ سے ایک مسلمان اگر مارے گا اس کو تو واپس برابر میں مسلمان قتل ہوگا جی سزائے موت ہوگا اور اسلام میں یہ ہے کہ دمہو حتر جی جو مرتد ہوتا ہے اس کا خون تو کتے کی طرح ضائع ہوتا ہے دم و ہوا تو خیر فرمایا اللہ سبحان اللہ پڑھا Yeah,